انسانی کردار کی تعمیر و دنیا کا نازک ترین اور انتہائی مشکل کام ہے لیکن ناگزیر اور اہم ترین بھی انسانیت جب تک اخلاق کے اعلیٰ اصول اقتدار پر قائم نہ ہو جائے تمدن کو اچھے خطوط و نوشو نما دینا ممکن نہیں ہے آج اس عالم دور فساد سے ہم دو چار ہیں اور جس کے سکون سوز فتنے ہمارے گھروں کی محدود فساد سے لے کر یو این او کے عظیم و شان ادارے تک ہر جگہ شربار ہیں اس سے نجات کی کوئی راہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ انسان کی سیرت فکر و اقتدار سے لے کر اس کی سیاسی اور معاشی سرگرمیوں تک میں انقلابی تبدیلی رونما ہو ابن آدم مادہ پرستانہ کردار سے نجات پا کر خدا پرستانہ کردار کو اختیار کریں احساس رکھنے والے لوگ ایک ایک کر کے اس تاریخ ماحول میں ستاروں کی طرح ابھریں بحثیت ایک قوم ہم خود ایک اخلاقی انقلاب کے شدید محتاج ہیں ہمارے معاشرے میں بے شمار اخلاقی روگ بہت وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں انفرادی اور خاندانی مجلسی اور سماجی دفتری اور کاروباری نیز سیاسی اور ملکی شعبہ حیات سبھی کے روگوں پہ میں اخلاقی بگاڑ کا زہر سرایت کیے ہوئے ہے اس زہر کے اثرات خوب اچھی طرح نمایاں ہیں افراد اچھے اصول اچھی روایات اور اچھی قدروں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں یہ اخلاقی پستی ہر قسم کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری قوتیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں نیا دور حیات شروع کرنے کے لیے ہمارا قدم اول یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اخلاقی انقلاب نما ہو انسانوں میں اخلاقی انقلاب محض خارجی تدبیروں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا مجرد و قوانین اور ضابطے بورڈ اور کمیشن دفتر اور ادارے تحتید و تخویف کی تدبیریں عدالتیں اور جیل جرمانے اور تزیانے آدمی کو اچھا آدمی نہیں بنا سکتے اخلاقی انقلاب ہمیشہ آدمی کے اندر شروع ہوتا ہے جب تک کوئی نظریہ اس کے سینے میں ناگزیر نہ ہو کوئی مقصد اس کے اندر سے تحریر نہ دلائے جب تک کہ خود اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ موجودہ حالت ایک غلط حالت ہے اور جب تک اس غلط حالت سے نکل کر اپنی اچھی حالت تک پہنچنے کے لیے رضاکارانہ جذبے سے کام نہ لینے لگے کوئی بڑی اخلاقی تبدیلی نہیں آ سکتی فرد انسانی کے نہ خانہ روم میں جب تک اپنی ہی شمع روشن نہیں ہو جاتی باہر کے آفتاب و محتاب اس کو ظلمتوں سے نجات نہیں دلا سکتے اسی طرح اسلام اپنے جامع تمدنی انقلاب کے آغاز اسی طرز کے اخلاقی انقلاب سے کرتا ہے وہ انسانی کردار میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے اس قرض کے لیے وہ فرد فرد کے اندر کی قوتوں کو جگاتا ہے اور فرد کو ایمان جیسی طاقت سے مالا مال کرتا ہے وہ تقوی یا خوف خدا جیسا پاسبان اس کے اندر بٹھاتا ہے زمیر جیسا گائیڈ اور مشیر اس کے ساتھ لگاتا ہے وہ الہامی علم کی مشل اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے جو صحیح اور غلط کا فرق واضح کرتی ہے اور اس کے اندر ایک ہمہ وقتی عزم کو پیدار کرتا ہے جو اسے خیر و فلاح کی راہ پر قدم بقدم قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے آج ہمیں اور ہماری پوری دنیا کو اس اسلام کے مطوبہ اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے اور اسی ساز کے تحت یہ پمفلٹ مرتب کیا گیا ہے یہ دراصل ایک تقریر تھی جسے بعض دوستوں کے مشورے سے پمفلٹ کی صورت میں اشاعت کے لیے دیا گیا تھا اب جب کہ اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے اسلامی پبلشر جیسا اعلیٰ اشاعتی دارہ اسے اب چھاپ رہا ہے اس پمفلٹ کے پیغام کی اہمیت غالباً ہم پہلے سے بڑھ گئی ہے خدا کرے یہ زیادہ سے زیادہ افراد میں اپنی اصلاح آپ کرنے کا ولولہ پیدا کر سکے